بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کے کورس کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کا جو کورس ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے پروگرامنگ لینگویج آل دو آپ پچھلے تین چار سال سے اپنی جو کمپیوٹر سائنس میں پڑھ رہے ہیں you have been writing programs تو کوئی نہ کوئی پروگرامنگ لینگویج یوز کرتے ہوئے پروگرام لکھ رہے ہیں موسٹ پرابلی یہ آپ کی لینگویج شاید سی پلس پلس ہو کچھ کیسز میں اگر آپ نے ڈیٹا بیس کی کچھ پروگرامنگ کی ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایس کیو ایل آپ کی لینگویج ہو جس میں آپ نے ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ جو کوڈ جو ہے وہ لکھا ہو تو پروگرامنگ لینگویج ایک طرف سی پلس پلس ہے ڈیٹا بیس ہے یا آپ کی کوئی اسکرپٹ فائل ہے آپ نے اپنا ویب پیج بنایا ہے اس میں کچھ ٹیگس بنائے ہیں کچھ جاوا اسکرپٹنگ کی ہے یا وی بی اسکرپٹنگ کی ہے تو یہ ساری کی ساری پروگرامنگ لینگویجز ہیں یہ پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں اصل میں ہاؤ کین وی ڈیفائن کہ یہ چیز ایک پروگرامنگ لینگویج ہے یا ہمیں ایک پروگرامنگ لینگویج میں کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے ٹو ریمبر وہ یہ ہے کہ پروگرامنگ لینگویج دو پرپز سولو کرتی ہے پہلا اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو کام ہے جو الگوریدم ہے جو بھی آپ چیز لکھ رہے ہیں اس کو اس طریقے سے آپ ڈسکرائب کریں کہ کمپیوٹر اس کو پروسیس کر کے اس کا جو کوڈ بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کر کے وہ کام کر سکے سو so, ایک پروگرامنگ لینگویج جو ہے ایک طرف تو جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے ایسے نوٹیشن میں جس کو کمپیوٹر انٹرپریٹ کر کے اسے ایگزیکیوٹ کر پائے آپ کا کام ہو جائے at the same time a programming language is also something which humans also need to understand and use وہ کس طریقے سے کہ جب آپ ایک بار پروگرام لکھیں گے تو اس پروگرام کو آپ کو بعد میں مینٹین کرنے کی ضرورت پڑے گی اس پروگرام کو آپ کو ڈیبک کرنے کی ضرورت پڑے گی انہینس کرنے کی ضرورت پڑے گی اگر ایسی لینگویج میں پروگرام لکھ ہے جس کو پڑھنا جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے ایک یہ ٹرف سی میتھمیٹیکل لینگویج ہے یا عجیب سی لینگویج ہے جو کمپیوٹر تو اسے پروسیس کر لیتا ہے ایک فارمل لینگویج تو ہے وہ لیکن وہ بڑی مشکل ہے اس کو اگر کوئی شخص پڑھے تو اس کو انٹرپریٹ کر سکے کہ یہ کیا چیز ایکچولی یہ جو آپ کا پیس آف کوڈ ہے یہ کیا چیز اچیو کر رہا ہے تو ایک پروگرامنگ لینگویج ہے اس میں یہ دونوں خصوصیات ہونی چاہیے کہ ایک طرف تو وہ ایسی ہو کہ جس کو کمپیوٹر انٹرپریٹ کر کے پروگرام میں کنورٹ کر کے ایگزیکیوٹ کر سکے اور دوسری طرف ایک آدمی اگر اس کو پڑھے تو پھر اس کو جو کوڈ کو سمجھنا آسان ہو اور یہ سمجھ سکے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے دونوں چیزیں جو ہیں انفارچونیٹلی ان میں تھوڑا سا کانٹراڈکشن ہے جو چیز مشین کے لیے سمجھنی آسان ہے وہ انسان کے لیے سمجھنی مشکل ہے وزا بھی آپ اس کو وائس وسٹ اگر آپ دیکھیں جو چیز انسان کے لیے سمجھنی آسان ہے وہ چیز مشین کے لیے سمجھنی مشکل ہے it would have been easier اگر ہماری جو پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں ہمارے کمپیوٹرز جو ہیں نیچرل لینگویج کو پروسیس کر کے وہ کام کر سکتے جو ہم انہیں بتا رہے ہوں ہم انہیں اگر کہیں کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے اور ہمیں کسی پروگرامنگ لینگویج کی ضرورت جو کمپیوٹر جو ہے ہماری لینگویج کو اردو یا انگلش یا جو بھی آپ کی لینگویج ہو پریٹ کر لے اس کو ٹرانسلیٹ کر لے اور پھر اس کا ایگزیکیوٹیبل بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے that would have the ideal case کہ ایسی لینگویج جو بڑی آسان ہے ایک انسان کے لیے پڑھنے کیونکہ نیچرل لینگویج ہے ہم نے اسی کو کیا انفارچونیٹلی ابھی ہماری جو کمپیوٹر سائنس کی جو نالج جو ہے وہ اسٹیج پہ نہیں پہنچی کہ ہم اس طرح کا کام کر لیں تو ہمیں پروگرامنگ لینگویجز جو ہمارے پاس ہیں جو ٹولز ہیں جن سے ہم پروگرام لکھتے ہیں وہ نہ تو وہ نیچرل لینگویج کے بالکل قریب ہیں اور نہ ہی بالکل مشین کے قریب ہیں کوئی ان کے درمیان کی چیز ہے تو ابھی ہماری پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہم یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہت مشکل نہ ہو اس کا کمپائرل لکھنا اور ایٹ دی سیم ٹائم آسان ہو اس کو سمجھنا اس کو پڑھنا اس کورس میں جو ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کا کورس ہے ہمارے آبجیکٹوس جو ہیں وہ تین چار آبجیکٹوس ہیں جن کو ہم لے کے چلیں گے پہلی چیز جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ ہم یہ کورس کیوں پڑھ رہے ہیں جو پہلا آبجیکٹو جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم ایک اسٹوڈینٹس کو ایک ٹول دینا چاہ رہے ہیں ایک اگر انہوں نے لینگویج سیکھی ہے تو جب وہ انڈسٹری میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جس آرگنائزیشن میں جائیں وہ اس پرٹیکولر لینگویج میں کام نہ کر رہے ہوں کسی اور لینگویج میں کام کر رہے ہوں تو چند ایک لینگویجز اگر انہیں ایٹ لیسٹ دکھا دی جائیں آبویسلی اگر آپ نے سی پلس پلس پچھلے تین سال آپ نے اس پہ کام کیا ہے تو جو یہاں پر لینگویج ہم آپ کو پڑھائیں گے لینگویجز جو ہم آپ کو پڑھائیں گے وہ ایسی تو نہیں ہو سکتی اتنی ڈیٹیل میں تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے جس ڈیٹیل میں سی پلس پلس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے لیکن بہرحال اگر آپ کو اس کا فلیور دے دیا جائے تو hopefully it will be easier for you to make a transition from let C plus plus to Java یا C plus plus to C sharp یا کوئی اور آپ کی لینگویج سو so, ایک آبجیکٹو تو اس پروگرام اس کورس کا یہ ہے کہ آپ کو ایک ڈفرینٹ لینگویجز کا فلیور بھی دیا جائے دوسرا آبجیکٹو اس کورس کا یہ ہے کہ مختلف لینگویجز جیسا کہ ہم آئندہ چل کے دیکھیں گے مختلف قسم کے پرابلمس کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتی ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی لینگویج جو ہے وہ کس کام کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے اور اگر آپ کو اس نیچر کا کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو پتا ہو کہ اس کے لیے چوائس کیا کیا اویلیبل ہے then we will talk about different programming language paradigms مختلف پیراڈائمس uh, کون کون سی ہیں پروسیجرل ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ ہے ان دو کو تو آپ نے پہلے سے دیکھا ہے اور uh, پڑھا ہے لیکن اس کے علاوہ فنکشنل پروگرامنگ لینگویج ایک پیراڈائم ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پھر آپ کی ڈیکوریٹو پروگرامنگ لینگویجز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے and and so so forth کچھ اسپیشل پرپز لینگویجز ہیں جو خاص کام کرنے کے لیے ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے پھر اس کورس کا جو مقصد ہے ان میں سے ایک آبجیکٹو یہ بھی ہے کہ اسٹوڈینٹس کو مختلف لینگویجز کو کمپیئر کرنے کا ایک آئیڈیا دیا جائے کہ یہ مختلف languages how do they compare with each other کون سی لینگویج میں کون سی چیز اچھی ہے کون سی لینگویج میں کون سی چیز بری ہے اور اگر آپ کو فیوچر میں پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن کرنی پڑے تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا تو اس سلسلے میں جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں ایوالو ہوئیں اور کس کس طریقے سے چینجز ان لینگویجز میں آتی گئیں کیا ڈرائیونگ فورسز تھیں جو ان لینگویجز میں چینجز لے کے آتی رہیں تیسری چیز جو ہم اس کورس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک سے زیادہ لینگویجز آپ نے دیکھی ہوں تو آپ کے لیے ٹرانزیشن کرنا ایک نئی لینگویج میں جانا جو آسان ہو سکتا ہے یہ جو لینگویجز جو آپ دیکھیں گے یہ ریپرزینٹیو لینگویجز ہیں مختلف پیراڈائمس کی مختلف طرح کی لینگویجز کی تو جب آپ نے ان ساری فلیورز کو دیکھا ہو تو عام طور پہ جو نئی لینگویج جو آتی ہے وہ فنڈامنٹلی کوئی بالکل ٹوٹلی نئی چیز عام طور پہ نہیں ہوتی اس میں چند کانسیپٹس پرانے ہوتے ہیں اور چند کانسیپٹس شاید نئے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر آپ نے یہ بہت ساری لینگویجز دیکھی ہوں مختلف پیراڈائمس کی لینگویجز دیکھی ہوں اپلیکیشن ڈومینس میں جو مختلف آپ کی ہیں ان کی لینگویجز آپ نے دیکھی ہیں تو جب ایک نئی لینگویج آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ کہیں نہ کہیں پہ آپ آلریڈی وہ دیکھ چکے ہوں اور اس سے آپ کو ٹرانزیشن کرنا آسان ہو سو so, یہ ہمارے کورس کے مین آبجیکٹوس ہیں اس کورس میں جو پروگرامنگ لینگویجز جو ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز ہیں تو آج کل جو کانٹمپرری لینگویجز ہیں ہم ان کو دیکھیں گے سی پلس پلس آپ آلریڈی بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں اس وجہ سے ہم سی پلس پلس پہ اس کورس میں اتنی بات نہیں کریں گے لیکن اس کے علاوہ جو لینگویجز ہیں ہم جاوا کو دیکھیں گے ہم سی شارپ کو دیکھیں گے پھر دوسری پیراڈائمس کی طرف جاتے ہوئے ہم پرولگ کو دیکھیں گے ہم لسپ کو دیکھیں گے ہم ویژل بیسک کو دیکھیں گے یہ جو لینگویجز ہیں یہ مشہور لینگویجز ہیں خاص طرح کی اپلیکیشنس میں یہ استعمال ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ایک لینگویج ہے سنو بال جو کہ ایکچولی تو ماڈرن پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے اسی طریقے سے پرولگ بھی ماڈرن پروگرامنگ لینگویج کے آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت عرصہ پہلے ڈیزائن کی گئی تھی اور امپلیمنٹ کی گئی تھی تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن وہ ایک نئی یا ڈفرینٹ پیراڈائم کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اس لیے اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے بہرحال میں جو ذکر کر رہا تھا جو پرانی ایک لینگویج جو جس کو ہم اسٹڈی کریں گے اس لینگویج کا نام ہے سنو بال اس کورس میں سنو بال پڑھنا ذرا تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ ایسی لینگویج جو تقریباً مر چکی ہے nobody really cares about that language why are we studying that language اس میں ایسی کیا بات ہے جس کو پڑھنا چاہیے اصل میں سنو بال ایک اسپیشل پرپز لینگویج ہے اور اس کورس میں اس کو پڑھانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس چیز کو اپریشیٹ کرانا کہ ایک بری لینگویج جو زیادہ اچھے طریقے سے ڈیزائن کی ہوئی لینگویج نہیں ہے اگر آپ کے سامنے کمپیریزن کے لیے صرف اچھی چیزیں رکھی جائیں تو شاید ان میں جو فائنر پوائنٹس ہیں جو اچھے پوائنٹس ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو سنو بال کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے اس لیے لے کے آؤں گا تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ ایک لینگویج جس میں فیچرز بہت اچھے نہیں ہیں جس میں پروگرامنگ کرنا بڑا مشکل ہے جس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے وہ کیسی ہے کن فیچرز کی وجہ سے وہ ایسی ہے اور مختلف پروگرامنگ لینگویجز میں ان فیچرز کو کیسے بہتر بنایا گیا ہے تاکہ ان چیزوں کو زیادہ اپریشیٹ کیا جا سکے اور اگر آپ فیوچر میں کوئی پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن کریں تو آپ ان باتوں کا خیال رکھیں ان غلطیوں کو نہ دہرائیں جو سنو بال یا اس طرح کی لینگویجز میں دہرائی گئی تھیں یہ تو تھی بات ہماری مین پروگرامنگ لینگویجز کی اس کے علاوہ جو پروگرامنگ لینگویجز جو ہم ڈسکس کریں گے آل دو اگر کسی پیورسٹ سے آپ بات کریں تو شاید وہ ان کو پروگرامنگ لینگویج نہ کنسیڈر کریں لیکن بہرحال ان سے پروگرامنگ کی جاتی ہے تو وہ پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ ہیں اسکرپٹنگ لینگویجز آج کل کے ڈسٹریبیوٹیڈ ویب انوائرمنٹ میں جہاں پر بہت زیادہ ویب میں کام ہو رہا ہے یہ scripting languages they are playing a major role so اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو اسکرپٹنگ لینگویجز کے بارے میں بھی معلوم ہو تو کچھ اسکرپٹنگ لینگویجز کو بھی ہم دیکھیں گے یہاں پر ان تمام لینگویجز میں آپ کو چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس دی جائیں گی اس سے ڈرنے کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے یہ اسائنمنٹس بہت کوئی میجر اسائنمنٹس نہیں ہوں گی لیکن ایسی اسائنمنٹس دی جائیں گی تاکہ آپ اس لینگویج کو یوز کر کے اس کی فلیور آپ کو مل جائے اور آپ کو تھوڑا سا ہینڈز آن کام کر کے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ لینگویج کیسے کام کرتی ہے اور یہ لینگویج کیا ہے تو یہ اوور آل اس کورس کی ڈسکرپشن eh, تھی اس کے بعد ہم مختلف لینگویجز eh, میں جو مختلف فیچرز جو ہیں ان کو کمپیئر کریں گے آپس میں اور ہم eh, کوشش کریں گے یہ بات ایلیبریٹ کرنے کی کہ کون سا فیچر کس لینگویج میں کس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کیا اس کی پیچھے وجہ تھی کیا اس میں اچھائی ہے کیا برائی ہے اینسو اینسو فورتھ کیا اس کے فائدے ہیں تو لینگویجز کو ہم کمپیئر کریں گے لینگویجز کو ہم ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لینگویجز جو ہیں یہ نئی لینگویجز کیوں وجود میں آ رہی ہیں why is not there a universal language جو ایک بار کسی نے ڈیزائن کر دی اور وہ آپ کے سارے کاموں کے لیے فائدہ مند ہو صرف وہی اس طرح کی لینگویج کیوں نہیں بن گئی کیا اس طرح کی کوششیں ماضی میں ہوئی ہیں تو ہم ایک ہسٹورک جو ہمارا جو سفر ہے لینگویجز کی ایولیوشن کا پچھلے پچاس ساٹھ سال میں جو لینگویجز بنی ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے جائیں گے کہ کس کس طریقے سے لینگویجز کس کس سٹیج پہ لینگویج آئی اور کیا ڈرائیونگ فورسز تھیں ان کے پیچھے تو یہ ساری چیزیں اس کورس کا حصہ ہیں آئیے اب ذرا چلتے ہیں کچھ سوال ہیں ہمارے سامنے to really understand why do we need to study programming languages so یہ میں باتیں آپ کے سامنے آلریڈی کچھ کر چکا ہوں but I just want to enumerate these questions so that یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں تو ذرا ایک بار یہ اسکرین پہ چلتے ہیں اور یہ سوالوں کو ایک ایک کر کے ذرا دیکھتے ہیں the questions that we will be answering in this course are why are there so many different programming languages how and why they are developed What is the intended purpose of a language? In what ways are they similar? What are the differences among them? Why wouldn't we simply continue to use what we have today? What kind of programming languages may be developed in future? We will also discuss the design issues of various languages, design choices and alternatives. Historical needs and implementation of programming languages six edition by Robert Sebesta اگر آپ کے پاس ففتھ ایڈیشن ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن six edition is the latest edition جی تو جو چیز یہاں پر آپ کو یاد رکھنے کی ہے کہ جو مین ٹیکسٹ جو تھرو آؤٹ دس کورس ہم فالو کریں گے آل دو اس سے ڈیویٹ بھی کریں گے ظاہر ہے کہ آپ کو لیکچر نوٹس مل جائیں گے لیکن اگر آپ نے ایک کتاب اگر آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہو تو رابرٹ سبیسٹا کی کانسیپٹس آف پروگرامنگ لینگویجز یہ کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے اس کا سکس ایڈیشن پچھلے سال آیا تھا تو اٹس گڈ بک اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں پریٹ کی بک ہے پروگرامنگ لینگویجز پہ تو ان میں سے کوئی بھی کتاب آپ لے لیں تو اچھی کتابیں ہیں یہ آپ کو فائدہ دیں گی میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ کتابیں لینی چاہیے تو موسٹلی ہم کانسیپٹس جو ہیں وہ ان کتابوں میں ڈسکس کیے ہوئے ہیں وہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھی انفارمیشن اس سے ملے گی تو جس طریقے سے میں بات کر رہا تھا کہ ہم آلریڈی یہ ساری چیزیں جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھے تھے ان سوالوں کو میں نے انیومریٹ کیا یہ ایک ایک کر کے یہ سارے سوال ہم ڈسکس کریں گے اور مختلف وقت پہ جب ہم مختلف پروگرامنگ لینگویجز کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ہم کمپیریزنس بھی کرتے جائیں گے ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی بعض کا ڈسکس کریں گے کسی پرٹیکولر فیچر کے بارے میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ فیچر فلاں وجہ سے لینگویج کے بیچ میں شامل کیا گیا ادروائز شاید اگر وہ اس کے پیچھے کانٹیکسٹ نہ ہوتا تو شاید یہ مختلف طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے ان سو سو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے چلیں گے اور جو امپورٹنٹ چیز جو ہے جو خاص طور پہ آپ کو اس میں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو لینگویج جو آج آپ یوز کر رہے ہیں کیا آپ فیوچر میں بھی اسی لینگویج کو استعمال کر سکتے ہیں بظاہر دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے سی پلس پلس بڑی اچھی لینگویج ہے تو why not just keep on using C plus plus لیکن اگر آپ فالو کر رہے ہوں انڈسٹری کو اور باقی دنیا کو کہ یہ کیسے چل رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اب پچھلے کچھ سالوں سے Java was becoming more popular جو مین اسٹریم پروگرامنگ لینگویج کے طور پہ جو دوسری پروگرامنگ لینگویجز ہیں جس طرح پرولاگ لسٹ جو اسپیسیفک اپلیکیشنز جہاں پر ہیں وہ تو بہرحال ان کی اپنی نیڈ ہے لیکن مین اسٹریم پروگرامنگ لینگویج میں جواب از بیکمنگ پاپولر ابھی پچھلے دو تین سالوں سے آہستہ آہستہ C sharp is getting very popular تو لینگویجز نئی آئیں گی اور اپنے وقت کے ساتھ ساتھ وہ پاپولرٹی حاصل کرتی جائیں گی آن دی ایوریج اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ شاید کسی ایک پروگرامنگ لینگویج کا جو ٹائم اسپین ہے جب وہ شروع ہوتی ہے لوگ اس کو ایڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں پھر وہ پیک تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد نیچے جاتی ہے اور کوئی نئی لینگویج اس کی جگہ لے لیتی ہے یہ تقریباً کو دس سال کا ٹائم اسپین ہے اراؤنڈ نائنٹین ایٹی فائیو جو ہے سی پلس پلس ڈیزائن کی گئی تھی ارلی نائنٹیز میں لوگوں نے اس کو ایڈاپٹ کرنا شروع کیا اور نائنٹی فائیو میں it became ninety five and onward it became popular اور اب آہستہ آہستہ اپنی پاپولرٹی لوز کرنا شروع ہو گئی ہے تو یہ دس پندرہ سال کا ایک ٹائم اسپین ہے this is how things have been ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی لینگویج ڈیزائن کی جائے جو آئندہ چل کے بھی آپ کا ساتھ دے لیکن انفارچونیٹلی لوگ جو ہیں نئے آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں بہتر آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں اور پھر ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ نئی لینگویج جو ہے ان آئیڈیاز کو سپورٹ کرے تو اس وجہ سے ایولیوشن ضروری ہے ابھی ایک نئی پیراڈائم ڈیولپ ہو رہی ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم کے بعد جس کو اسپیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کہا جاتا ہے اب یہ پیراڈائم ایم آئی ٹی کا جو ایک گروپ ہے دے پروڈکٹ کے اگلے دس سالوں میں شاید یہ paradigm will be the most popular paradigm object oriented paradigm کا ایک نئی جہت ہے اس کی ایولیوشن ہے اسی کے اوپر بلڈ کی گئی ہے تو شاید یہ اٹ ول ٹیک اوور ابھی وہ بالکل ریسرچ کی اسٹیج پہ ہے people are trying to understand the issues لیکن ایک بار یہ چیز سامنے آ گئی تو شاید وہ لینگویجز جو ہیں وہ ان کی جگہ لے لیں گی جو آج ہمارے سامنے لینگویجز ہیں تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا جائے گا آج سے پندرہ بیس سال کے بعد کیا ہوگا یو نیور نو ایک چیز یقینی ہے کہ دیر ول بی اے چینج تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کسی ایک لینگویج کو پکڑ کے you can not spend your life with that language people have done that in certain cases Fortran پکڑی اور بیس پچیس سال فورٹرین میں پروگرامنگ کرتے رہے یا لسٹ پکڑی اور لیکن اس طرح کے لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور جنرل مین جو ڈیولپمنٹ پروگرامنگ لینگویج کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس طریقے سے شاید شروع کے سالوں میں فورٹرین کوبال اس طرح کی لینگویجز جو ہیں ان کا لائف اسپین کافی لمبا تھا لیکن آہستہ آہستہ یہ لائف اسپین جو ہے یہ کمپریس ہونا شروع ہو گیا ہے نئی لینگویجز زیادہ تیزی سے زیادہ بہتر لینگویجز آنی شروع ہو گئی ہیں ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے پھر جو چیز آپ کو دیکھنی ہے جو وہ یہ ہے کہ فیوچر میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ابھی میں نے ایک ذکر کیا ایسپیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ جو ہے یہ ایک نئی پیراڈائم ایوالو ہو رہی ہے اور فیوچر میں this is something that is very much there اس کے علاوہ وٹ ایلس از دیئر ہم اس چیز کے بارے میں بھی تھوڑا سا غور کریں گے دیکھیں گے کہ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم اس کورس میں پڑھیں گے تو اب ذرا ایک بار میں آپ کو سلائڈ پہ لے چلتا ہوں and then we talk about the reasons to study the programming languages the reasons to study concepts of programming languages the first reason is increased capacity to express programming concepts increase capacity to express your ideas اس کا کیا مطلب ہے ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے جب آپ نئی پروگرامنگ لینگویج سیکھتے ہیں تو آپ کی وکیبلری بھی انکریز ہوتی ہے تو جب بھی آپ کوئی لینگویج سیکھتے ہیں آپ کی ویکیبلری جب انکریز ہوتی ہے نیچرل لینگویج کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اپنا آئیڈیا جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں تو مختلف پروگرامنگ لینگویجز سیکھنے سے یہ بھی ایک آپ کو ایڈٹ بینیفٹ ملتا ہے کہ آپ کو نئے آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کرنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے the second reason is improved background for choosing appropriate languages اس کا ہم ذکر پہلے ہی کر چکے ہیں کہ مختلف لینگویجز جو ہیں مختلف قسم کے کاموں کے لیے زیادہ سوٹیبل ہو سکتی ہیں تو جب آپ مختلف لینگویجز آپ پڑھیں گے تو آپ ساتھ ساتھ ان کی اپلیکیشن ڈومینس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کس جگہ پہ زیادہ سوٹیبل ہے تو یہ آپ کو ایک بہتر ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دے گی اگر آپ نے مختلف لینگویجز پڑھی ہوں گی پھر دیکھی ہوں گی کہ کون سی جگہ پہ کون سی لینگویج زیادہ سوٹیبل ہے تو ہم اس میں بھی تھوڑی سی ابھی آگے چل کے بات کریں گے increased ability to learn new languages and design methodologies یہ بھی ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ جب آپ ایک سے زیادہ لینگویجز دیکھ چکے ہوں تو پھر آپ کے سامنے جب کوئی نئی لینگویج آئے تو اس کو آپ کو سمجھنا اور سیکھنا زیادہ آسان ہوگا کیونکہ نئی لینگویج عام طور پہ فنڈامنٹلی کو بہت زیادہ نئے کانسیپٹس نہیں ہوتے مختلف لینگویجز میں کوئی اچھی چیزیں لے کے ایک آدھ کوئی نیا آئیڈیا لے کے اس کو انٹیگریٹ کر دیا جاتا ہے تو اگر آپ اگر کوئی نئی لینگویج آتی ہے اور اس میں سے دس میں سے نو چیزیں آپ کو آلریڈی پتہ ہیں کیونکہ آپ مختلف شیپ اینڈ فارم میں اس کو دیکھ چکے ہیں تو the only new concept that you would have to learn would be that new one concept that that programming language brought so وہ جو نیا کانسیپٹ وہ پروگرامنگ لینگویج لے کے آئیے آپ اس کو سیکھ جائیں باقی نائن جو کانسیپٹس جو ہیں وہ آپ آلریڈی مختلف شیپ اینڈ فارم میں مختلف پروگرامنگ لینگویجز میں اگر آپ دیکھ چکے ہوں تو آپ کو نئی پروگرامنگ لینگویج کو سیکھنا آسان ہوگا تو یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے ہم اس میں بھی شاید آگے چل کے بات کریں گے understanding the significance of implementation significance of implementation اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہر پروگرامنگ لینگویج جو آپ پڑھتے ہیں اس میں مختلف چیزیں مختلف کانسیپٹس ہیں اور مختلف کانسیپٹس کو امپلیمنٹ کرنے میں مختلف ٹیکنیکس آئیں گی پرابلمس آئیں گے کس طریقے سے ان پرابلمس کو حل کیا گیا تو یہ اس چیز کو بھی دیکھیں گے تو ایک طریقے سے یہ کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا یہ کمپائلر کی بھی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم بات کریں گے آل دو میں کوشش کروں گا کہ اس کو کم سے کم رکھا جائے لیکن جہاں پر کوئی خاص بات ہوگی اس کو میں اس کا ذکر ضرور کروں گا کہ یہاں پر یہ مشکل ہے اس کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ کے الگوریدم کی ڈیولپمنٹ بھی اس میں کچھ کسی حد تک کچھ شامل ہوگی اور پرابلمس کو سالو کس طریقے سے کیا جائے گا مختلف کیسز میں یہ بھی آپ دیکھیں گے اور اس سے بھی آپ کی اوور آل جنرل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی then finally we have increased ability to design new languages obviously جب آپ نے یہ ساری لینگویجز دیکھی ہیں آپ کو کمپیریزن سے جب یہ بتایا جائے گا آپ یہ سیکھیں گے کہ یہ دیکھیں یہ اچھا فیچر نہیں تھا اس لینگویج میں یہ فیچر زیادہ بہتر تھا اس میں یہ پرابلم ہے اس میں یہ پرابلم ہے اس میں یہ چاہیے اس میں یہ چاہیے اگر آپ ایک لینگویج ڈیزائن کریں تو آپ کس طریقے سے آپ کو یہ کرنا پڑے گا یہ ایک بڑا یوزفل یہ اس کا ایک پہلو ہے بعض کاط عام طور پہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں لینگویج کہاں پر ڈیزائن کرنے کی ضرورت پڑے گی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے پچھلے بیس سال سے جو کچھ بھی میرا اس انڈسٹری کا یا اپنے ایکسپیرئنس ہے کئی جگہ پہ ایسے مواقع آئے کہ جہاں پر شاید ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک نئی پروگرامنگ لینگویج اس پرٹیکولر پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ڈیزائن کی جائے ایسے مواقع کئی بار آ جاتے ہیں زندگی میں ایک بار مجھے بھی ایسی پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن کرنے کا موقع ملا تھا جو میں نے ڈیزائن کی انفارچونیٹلی اس وقت میں نے پروگرامنگ لینگویجز اتنی ڈیٹیل میں نہیں پڑھی ہوئی تھیں ان کے پروز اینڈ کونس نہیں پڑھے ہوئے تھے بہرحال جو پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن کی آج جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا تو میں ایک زیادہ بہتر پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن کرتا اپنے لمیٹیڈ جب آپ کا آپ کا نالج ہو تو پھر جب آپ کو کچھ اس طرح کرنا پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ غلطیاں بھی کرتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہو اور یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے جسٹ ٹیلنگ یو کہ یہ اکثر لوگوں کے زندگی میں ایسی مواقع آتے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی چیز نئی خود سے آپ کو ٹول چاہیے جس میں آپ بیٹھ کے آپ کام کر سکیں پروگرامنگ لینگویجز کے حوالے سے یہاں پر میں ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ there are thousands of programming languages اور ان کے ڈائلیکٹس جو مختلف لوگوں نے ان کی ایکسٹینشنس کی تو یہ thousands of programming languages at least جو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کو تیئیس سو لینگویجز جو باقاعدہ جن کے نام لوگوں کو ڈاکومنٹڈ ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح میں نے ایک پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن کی کبھی کسی کے نوٹس میں نہیں آئی ہوگی کیونکہ صرف مجھے ہی پتہ تھا تو اور اس طرح کی طرح لینگویجز ہوں گی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بڑا ان کامن سا فنومنا ہے اگر پچھلے پچاس سال میں ہم دیکھیں اگر ہم دو ہزار لینگویجز کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ رفلی چالیس پچاس لینگویجز جو ہیں ہر سال ڈیولپ ہوتی رہی ہیں اور ان کے ڈائلیکٹس ڈیولپ ہوتے رہے ہیں تو شاید کبھی زندگی میں آپ کو بھی ایسا موقع ملے تو اس کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے تو آئیے اب ذرا ایک بار پھر سے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور ذرا ڈیٹیل سے ان پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا پوائنٹ تھا ہمارا increase capacity to express programming concepts Dijkstra صاحب کا ایک کوٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں he says the tools we use have a profound and devious influence on our thinking habits and therefore on our thinking abilities so what he saying is کہ جو آپ کے پاس ٹول ہے وہ آپ کی تھنکنگ کو لمٹ کرتا ہے اگر آپ کے پاس ٹول زیادہ پاورفل ہے تو آپ کی تھنکنگ از زیادہ اس میں جان ہوگی زیادہ آپ ایکسپریس کر پائیں گے اگر ٹول آپ کے پاس لمیٹیڈ ہے تو آپ you will be limited by that tool your thinking will be limited by that tool so depth at which we can think is influenced by the expressive power of the language what kind of algorithms can you develop can increase the range of software development thought process by learning you languages and these constructs can be simulated Dijkstra صاحب کا کال جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے شاید بہت زیادہ آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے میتھمیٹکس کو آپ دیکھ لیجیے میتھمیٹکس میں شروع میں آپ نے بالکل بیسک نمبرس آپ نے سیکھے پھر جب جوں جوں آپ اگلی کلاسوں میں پہنچے تو بیسک الجبرا سکھایا گیا جماعت افریق کے بعد الجبرا جہاں پر آپ سمبلز آپ یوز کرنے شروع ہوئے پھر الجبرا کے بعد calculus and so and so forth تو یہ مختلف لیولز آف ایبسٹریکشن ہیں مختلف آپ کے پاس ٹولز ہیں تو جب آپ ایک ایڈوانس اسٹیج تک آپ پہنچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پرابلمس جو ان ٹولس کے ساتھ آپ ماڈل کر سکتے ہیں وہ پرابلم بھی زیادہ ایڈوانسڈ ہو سکتے ہیں اگر فرض کریں آپ کو صرف الجبرا آتا ہے تو اس نالج سے کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں ایریا انڈر دا کرو کیسے نکالوں یہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہے یا اتنا آسان نہیں ہوگا یا اگر آپ کی کرو پہ ڈپینڈ کرتا ہے زیادہ مشکل ہو تو جب تک آپ کو انٹیگریشن نہیں آئے گی انٹیگریشن آپ کو ایریا انڈر دا کرو دیتی ہے تو اسی طریقے سے جب آپ کے پاس نالج کم ہو تو پھر آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ بھی ذرا تھوڑی سی لمٹ ہو جاتی ہے ایک مشہور فارسی کا مصرہ ہے کہ فکر بقدر ہمت اوست اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی فکر اس کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے اصل چیز یہی ہے ہمت کیا چیز ہے کہ آپ کو کتنا پتہ ہے کتنی دور تک آپ سوچ سکتے ہیں کتنی اگر آپ وہ جو ایک پرانی مثال ہے کنویں کے مینڈک والی تو جب آپ کنویں کے مینڈک کی آپ مثال دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے اس کنویں سے باہر کو دنیا ہی نہیں دیکھی تو اس دنیا کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا جب اس دنیا کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تو وہ اس کو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ایکسپوجر ہی نہیں ہے اسی طریقے سے پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں جب تک آپ نے صرف ایک پروگرامنگ لینگویج دیکھی ہو تو آپ اسی میں پروگرام کرتے ہوں شاید اس کی ساری ڈائمینشنز آپ کو سمجھ آ گئی ہوں آپ نے دیکھ لیا ہو لیکن اگر آپ کو ایک نئی چیز کے بارے میں سوچنا پڑے فار ایگزامپل اگر آپ کو سمبلس کو پروسیس کرنا پڑے اگر آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ڈومین میں کام کرنا پڑے سیمبلس کو پروسیس کرنا ہے کوئی ایکسپرٹ سسٹم بنانا ہے کوئی اس طرح کی کوئی چیز کرنی ہے سی پلس پلس میں شاید آپ وہ کام کر سکتے ہیں لیکن کتنا آسان ہوگا یا کتنا مشکل ہوگا آپ کس طریقے سے اس کو ویژولاز کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب آپ نئی پیراڈائم کو دیکھتے ہیں نئی لینگویج کو دیکھتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی یہ چیزیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں ایگزامپل ذرا میں اگر سمبل پروسیسنگ سے ہٹ کے ذرا پیچھے چلا جاؤں لیٹس سے کہ جو پروسیجرل پیراڈائم تھی سی لینگویج ہم لے لیتے ہیں یا پیسکیل لے لیتے ہیں اس میں آپ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ آسانی سے نہیں کر سکتے آپ کو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کرنا پڑے گی شاید آپ کر لیں کسی طریقے سے جس کو آپ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کہیں لیکن it will be a very very tedious task C plus plus آ گئی سی پلس پلس نے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ آسان کر دی کلاس کا کانسیپٹ دے دیا کلاس کا کانسیپٹ دے دے دیا دیا پھر پولیمارفزم کا کانسیپٹ وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ لینگویج نے آپ کو دے دیا ایک شخص جس نے صرف سی لینگویج کو دیکھا ہو جس نے سی پلس پلس کو نہ دیکھا ہو اس کے لیے آبجیکٹس کے طرح سے سوچنا ان ٹرمز آف آبجیکٹس اپنے پرابلم کو ڈیکمپوز کرنا آبجیکٹس میں بہت مشکل ہوگا وہ شخص ہمیشہ پرابلم کو ڈیکمپوز کرنے کی کوشش کرے گا یوزنگ پروسیجرل یا structured paradigm not object oriented paradigm we all know کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم کے اپنے فائدے ہیں زیادہ کمپلیکس پرابلمس زیادہ آسانی سے اس میں آپ ڈیکمپوز کر کے زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایگزامپل ہے پروگرامنگ لینگویج کی اویلیبلٹی ہونے کے آپ اگر کسی شخص کو آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم کے بارے میں بتائیں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ بتائیں تو ٹھیک ہے شاید وہ اس کانسیپٹ کو سمجھ جائے گا لیکن اگر آپ اسے سی پلس پلس نہ دیں تو شاید پھر بھی وہ اس کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پائے گا تو یہ ذرا چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایک یہ جو ٹول جو ہے یہ آپ کو ایک زیادہ ایکسپریسو پاور دیتا ہے زیادہ آپ اپنے آئیڈیاز کو اپنے کانسیپٹس کو اپنی تھاٹس کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں میں نے بڑی ڈیٹیل میں ابھی بات کی آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کی اور پروسیجر پروگرامنگ کی جس میں structure paradigm and object oriented paradigm اس سے پہلے میں نے سمپل پروسیسنگ کی بات کی اینڈ سو فورتھ میتھمیٹکس کی بات کی جس میں الجیبرا اور ہم کیلکولس کی ہم ڈفرینس کی بات کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس چیز کو سمجھنا جو ہے آپ کے لیے زیادہ انتہائی ضروری ہے اور ہوپ فلی جب آپ اس کورس سے آپ گزریں گے جب آپ ایک سے زیادہ آپ پیراڈائمس کو دیکھ لیں گے ایک سے زیادہ آپ لینگویجز کو دیکھ لیں گے ایک سے زیادہ آپ آئیڈیاز کو آپ کو دیکھیں گے جب ہم ان لینگویجز میں بات کریں گے تو ان لینگویجز کے ساتھ آپ کو اس چیز کو بھی ہم ایگزامپل ظاہر ہے کہ جو اس کی ریپرزینٹیو ایگزامپل ہے اس لینگویج کی وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو جس طریقے سے میں نے بات کی ایکسپرٹ سسٹم کیسے بنائے جاتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ کیا رول پلے کرتی ہے ہماری لیٹس سے پرولگ لینگویج یا وہ پوری پیراڈائم آپ کو کتنی آسانی پیدا ہوتی ہے ایک ایکسپرٹ سسٹم بنانے میں یا ایک ایسا ڈیٹا بیس بنانے میں جس میں آپ چیزوں کو کافی آسانی سے رولز کو چینج کر سکیں اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کر سکیں تو اگر وہی کام آپ کو سی پلس پلس میں کرنا پڑے یا سی میں کرنا پڑے یا کسی اور لینگویج میں کرنا پڑے تو کیسا مشکل ہوگا یا کیا آپ اس کو اس طریقے سے آپ سوچ پائیں گے ایک تو یہ ہے کہ کام کو کر لینا اینڈ آبجیکٹو اچیو کر لینا ایک یہ ہے کہ اس کو ایک اپروچ ڈفرینٹ لے کے آپ اس پرابلم کو سالو کر رہے ہیں تو یہ بھی ان پروگرامنگ لینگویجز کے پڑھنے کا ایک بنیادی مقصد ہے ایک فائدہ ہے جو انشاءاللہ شاء آگے چل کے آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ اپریشیٹ کر سکیں گے آئیے ایک بار پھر سے ہم سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دوسرے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں the second point is improved background for choosing appropriate languages ایک صاحب کا کال ہے to the man who only has a hammer in the toolkit every problem looks like a nail sometimes some programming languages are more suitable for a specific task and then there are special purpose languages for special applications جو پہلا جو ہم نے کوٹ دی تھی جو بات کی تھی کہ اگر کسی کے پاس ایک ہتھوڑا ہی ہے that is the only tool تو اس شخص کے لیے ہر چیز ایک کیل کی مانت ہے اس نے تو ہتھوڑا ہی مارنا ہے اس کے پاس اگر ڈرل مشین نہیں ہے تو اس نے ہتھوڑا مار کے سوراخ کرنا ہے جو ہتھوڑے کا کام ہے تو اس پروگرام کا اس کورس کا مقصد جو ہے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ ایک ٹول جو ہے وہ ہر کام کے لیے شاید استعمال نہ ہو پائے کوئی کام کرنے کے لیے کوئی چیز زیادہ اچھی ہے کوئی کام کرنے کے لیے دوسری چیز زیادہ اچھی ہے تو ہتھوڑا جو ہے وہ کیل کو آپ کو اگر کسی میں کیل ٹھونکنا ہو تو آپ ہتھوڑا استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس نٹس ہوں تو پھر آپ شاید اسکرو ڈرائیور یا کوئی کی یوز کریں گے نٹس کو کسنے کے لیے پلائر یا کوئی اس طرح کی چیز وہ ہتھوڑے سے آپ کا کام نہیں چلے گا اور اگر آپ کے پاس ہتھوڑا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ یہ کیل کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہوتی ہے جو چیزوں کو جوڑنے کے لیے نٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور نٹ کو کسنے کے لیے آپ کے پاس وہ کی یا پلائر یا کوئی رینچ یا اس طرح کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے تو what are you going to do about it آپ کو کسی نے وہ نٹ تو دے دیا لیکن نا یو آر اسٹک تو آپ کو یہ لینگویجز جو ہیں یہ ایڈڈ ایک ایڈوانٹیجز دیں گی کہ یہ لینگویجز مختلف پیراڈائمس میں مختلف سچویشنس میں مختلف کنڈیشنس میں مختلف اپلیکیشنس میں یہ یوزفل ہیں تو اگر آپ کو اس نیچر کا پرابلم آتا ہے تو آپ کہیں گے ہو ہاں یہ مجھے پتہ ہے یہ پرابلم میں نے لسٹ میں سالو کرنا ہے یہ پرابلم شاید پرولاگ میں زیادہ بہتر کیا جا سکے یہ پرابلم سی میں کرنے کا ہے یہ پرابلم سی پلس پلس میں زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کو مختلف یہ لینگویجز جو ہیں مختلف ٹولز ہی ہیں تو کون سا ٹول کس کام کے لیے زیادہ بہتر ہے یہ ہم اس چیز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آئیے ایک بار پھر سے فلائٹ پہ چلتے ہیں better understanding of significance of implementation in some cases an understanding of implementation issues leads to an understanding of why languages are designed the way are leads to efficient use of language and certain bugs can only be found and fixed if the programmer knows some related implementation details. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے امپلیمنٹیشن ڈیٹیلس آل دو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پروگرامنگ لینگویج ہے آپ شاید اس کی کبھی آپ نے سوچا نہ ہو کہ اس کے اندر کی ڈیٹیلس کیا ہیں کیسے یہ چیز امپلیمنٹ کی گئی ہے لیکن اگر آپ کو اس چیز کا نالج ہو تو بہت سارے کیسز جو ہیں وہ زیادہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن میں اگر آپ دیکھیے تو سب سے پہلے جو چیز آپ کو ملے گی کہ یہ اس طرح کا یہ فیچر کیوں رکھا گیا تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ ایسے رکھنے سے یہ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر پہ ڈائریکٹلی میپ ہوتا تھا اور اس کی اسمبلی کی انسٹرکشن جو تھی اس کو آپ کا یہ جو ہائی لیول انسٹرکشن تھی اس کو اسمبلی میں کنورٹ کرنا اور میپ کرنا زیادہ آسان تھا اور ڈائریکٹ اس سے یہ فائدہ اور ایفیشنسی آپ کو مل رہی تھی تو یہ آپ کو ایک تو اس کی یہ وجہ ہے کہ ڈیزائن میں what are the consideration implementation obviously ultimately تو وہ کمپیوٹر میں ہارڈ ویئر میں آپ نے رجسٹرز میں پروسیسر میں اسمبلی لینگویج پہ وہ کہیں نہ کہیں وہ جا کے کوئی نہ کوئی چیز میپ ہوگی دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے جو پروگرامر کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پروگرامنگ لینگویج کی انٹرنل ڈیٹیلز کے بارے میں پتہ ہو تو آپ اس پروگرامنگ لینگویج کو زیادہ ایفیشینٹلی یوز کر سکتے ہیں اس سلسلے میں میں آپ کے ساتھ ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا جب شروع شروع میں میں نے پروگرامنگ سیکھی تو بس مجھے پروگرامنگ سینٹیکس آتا تھا کچھ تھوڑا سا لاجک بنا لیتا تھا لیکن انٹرنل ڈیٹیلز کا مجھے نہیں پتا تھا تو فورٹرین میں پروگرامنگ کر رہا تھا ایک پرابلم تھا اس پرابلم میں کچھ ایریز کی مینیپولیشن تھی اب اس ایرے کی مینیپولیشن یہ ہے اب فورٹرین میں جو ہے باقی لینگویجز کی نسبت ایریز کو مختلف طریقے سے آرگنائز کیا جاتا ہے سی میں جو ایریز جو ہیں وہ رو میجر کے طریقے سے آرگنائز کی جاتی ہیں رو میجر کیا ہے کہ ٹو ڈائمینشنل اگر آپ کی ایرے ہے تو پہلے پہلی رو اسٹور کی جائے گی پھر دوسری رو اسٹور کی جائے گی پھر تیسری رو اسٹور کی جائے گی and so forth in Fortran column major storage ہوتی ہے کہ پہلے پہلا کالم پھر دوسرا کالم پھر تیسرا کالم سو فورتھ مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہوں گی آپ کو صرف میں آپ کو ایک بار اسے ریوائز کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ذرا یاد آ جائے کہ کالم میجر رو میجر ہے کیا چیز اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں بہرحال جب میں یہ فورٹین میں پروگرام لکھا تو مجھے یہ column major and row major کا نہیں پتا تھا فورٹین میں میں نے پروگرام لکھا فورٹین میں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ کالم میجر ہے پہلا کالم دوسرا کالم تیسرا کالم میں نے جو پروگرام لکھا وہ رو میجر کے حساب سے لکھا کہ وہ پہلے ایک رو کو پروسیس کرتا تھا اس کے بعد دوسری رو کو پروسیس کرتا تھا تیسری رو کو پروسیس کرتا تھا فورتھ اگر آپ اس کو دیکھیں کوڈ کو دیکھیں تو بظاہر دیکھنے میں یہ ایسے لگتا ہے کہ there are just two for loops ایک اوپر فار لوپ ہے ایک نیچے فار لوپ ہے اور جو ہے نیسٹڈ فار لوپ ہے جس میں آپ پوری ٹو ڈائمینشنل ایریا کو آپ پروسیس کر رہے ہیں کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے ایشو جہاں پر پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ جب آپ نے ڈیٹا کو کالم میجر میں آپ نے ارینج کیا ہوا ہے and you are processing the data in row major پہلا ایلیمنٹ اس کے بعد دوسرا ایلیمنٹ دوسرا ایلیمنٹ ایکچولی وہ دوسرے کالم کا پہلا ایلیمنٹ ہے تو اگر آپ نے پہلا ایلیمنٹ پہلی پہلا کالم جو ہے وہ آپ نے پورا کیا کیا ہوا ہوا ہے ہے اس کے بعد دوسرا کالم تو یہ دوسرا ایلیمنٹ نہیں ہے یہ اگر آپ کے اس کالم میں ایلیمنٹ ہیں تو وہ پلس ون یہ والا ایلیمنٹ جس کو ہم پروسیس کر رہے ہیں تو پہلا ایلیمنٹ اس کے بعد این پلس ون ایلیمنٹ اس کے بعد two n three n so so forth ہر بار میں این ایلیمنٹس کو چھوڑتے ہوئے اگلا ایلیمنٹ کو پروسیس کر رہا ہوں اب یہ بظاہر پھر بھی دیکھنے میں کیا ہے یہ رینڈم ایکسیس ہے ایرے ہے پہلے ایلیمنٹ پہ گیا اس کے بعد کسی پہ چلا گیا آئی ایتھ انڈیکس پہ جا رہا ہوں سو so وٹ کیا اس سے فرق پڑتا ہے اب اس کی بیک گراؤنڈ ذرا تھوڑی سی آپریٹنگ سسٹم میں بھی چلی جائے گی آپریٹنگ سسٹم میں یہ اس طریقے سے کہ اگر آپ کو شاید یاد ہو کہ پیجنگ کا ایک کانسیپٹ ہے پیجنگ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جب آپ ایک ڈیٹا ایلیمنٹ آپ اٹھاتے ہیں تو اگر آپ اگلا ڈیٹا ایلیمنٹ آپ اٹھائیں گے تو اگر وہ پچھلا اگر یہ ایلیمنٹ آپ کے آلریڈی میموری میں نہیں ہے اس پیج میں نہیں ہے جو میموری ہے تو آپ کی ایک پیج فالٹ ہوگی اور وہ آپ کا پیج میموری میں لوڈ ہوگا سو اٹ سو ہیپنڈ کہ وہ ہماری array was a large array bigger array تو جو میرا ڈیٹا تھا وہ اس میں پیج فالٹس ہونی شروع ہو گئے we would not notice it کیونکہ ہمارے پاس پیجز کافی زیادہ تھے میمری میں ہمارے پاس میمری کافی زیادہ تھی میں بات کر رہا ہوں آج سے بیس سال پہلے کی جہاں پر زیادہ میمری بھی شاید سکسٹی فور کے was consider to be huge amount of memory آج کل سکسٹی فور کے شاید آپ اس کو کنسیڈر بھی نہ کریں کہ یہ کوئی چیز ہے لیکن اس زمانے میں that is what we had anyway coming back تو جب میں یہ جو کام کر رہا تھا یہ پروگرام لکھا گیا تھا ایک مشین تھی ڈیک کی ویکس الیون سیون تھرٹی کی مشین تھی اس پہ سکسٹی فور کے میموری تھی میرا پروگرام لکھا ہوا تھا وہ فرسٹ کلاس کام کرتا تھا اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک اور صاحب نے کچھ پروگرام لکھا تو اب یہ مشین دونوں پروگراموں کو سائملٹینیسلی ایگزیکیوٹ کر رہی تھی so what happened was this memory was now shared by two programs اور ہمارے پاس نمبر آف پیجز جو تھے وہ کم ہو گئے تو ہمارا پروگرام سلو ہو گیا ہم نے سارا بلیم وہ دوسرے پروگرام پہ ڈال دیا کہ جی یہ اس نے پتہ نہیں کیا کیا ہے پروگرام سلو ہو گیا جب مجھے بعد میں پتہ لگا کئی سالوں کے بعد مجھے پتہ لگا کہ یہ بھی ایک کوئی چیز ہوتی ہے جس کو ڈیٹا کی ارینجمنٹ کہتے ہیں اور پیج فالٹس بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر مجھے خیال آیا کہ ایکچولی وہ ہم نے کیونکہ اسے کالم میجر کی بجائے ہم نے رو میجر ہم اس کو ٹریٹ کر رہے تھے اگر ہم اسے کالم میں اس کو پروسیس کر رہے ہوتے they would not have been any problem because وہ جو ڈیٹا اگلا ایلیمنٹ تھا in most case it would have been found with in the same page تو اگر اس طرح کی امپلیمنٹیشن کی ڈیٹیل پتا ہو تو زیادہ آپ ایفیشینٹ پروگرام لکھ سکتے ہیں اکثر کیسز میں کئی کیسز میں اسی طریقے سے ڈیبک کرنا کچھ پرابلمس کو آسان ہوتا ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ انڈر اس میں ڈیٹیلس کیا ہیں کہ یہ میموری کو کیسے مینیج کیا جا رہا ہے اینڈ سوینس آف تو یہ جو ساری چیزیں جو ہیں ہم اس کورس کے دوران میں پڑھیں گے اینڈ ہوپ فلی تھوڑی تھوڑی انٹرنل ڈیٹیلس کی بات بھی ہم کرتے جائیں گے بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو ہم بات نہیں کر سکتے جس طریقے سے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاتا جاؤں گا اگر کوئی خاص خاص جگہ ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے امپلیمنٹ کی گئی ہے یہ اس طریقے سے اس کا یہ امپیکٹ ہے جہاں پر کوئی چیز ڈفرینٹ ہے ادروائز زیادہ تر چیزیں شاید آپ کمپائلر کے کورس میں پڑھ چکے ہوں گے بہرحال یہ آج ہمارا پہلا لیکچر تھا انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے بس جن چیزوں کو میں آپ کو دہرانا چاہ رہا ہوں ذرا اس کو یاد رکھیے کہ اس کورس کا آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بہتر اکوپ کیا جا سکے زیادہ پروگرامنگ لینگویجز دکھا کے اور ان کو پڑھا کے ان کو ایکسرسائز کروا کے تاکہ آپ آگے چل کے ایک زیادہ آسانی سے آپ کو نئی پروگرامنگ لینگویج جو ہے اڈاپٹ کرنی ہو تو اس کو آپ اڈاپٹ کر سکیں مختلف طرح کے پرابلمس میں آپ کو جو پروگرامنگ لینگویج آپ کو اپلائی کرنی ہے اس کو آپ کر سکیں اور سلیکٹ آپ زیادہ بہتر کر سکیں اگر آپ کو پروگرامنگ لینگویج آپ کو ڈیزائن کرنی ہے تو وہ آپ کو پتا ہو کہ کیا کیا ایشوز ہیں جس کو آپ کو دیکھنا ہے اور پھر آپ کو امپلیمنٹیشن کے ایشوز اگر آپ کو پتا ہو تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے ان پروگرامنگ لینگویجز کو زیادہ ایفیشینٹلی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہی ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان باتوں کو اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ لینگویجز کو کیسے ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے پہلے یہ اسٹڈی کریں گے کہ اور کیا ریزنس ہیں اس کو اسٹڈی کرنے کے کیسے کمپیئر کیا جا سکتا ہے انیشیل سینٹیکس ہم مختلف لینگویجز کو دیکھیں گے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ لینگویجز کیسے ایوالو ہوئیں اور پھر ایک ایک کر کے ان لینگویجز کو اسٹڈی کریں گے اور پھر ان کو ہم کمپیئر کریں گے انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی اگلے لیکچر تک آپ مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ اور السلام علیکم